گرامی اب پہلے دور پہلی تاریخ وہابیت کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے دور اور تاریخ کی طرف درمیانے دور جو ہیں ان کو میں نہیں جانتا پہچانتا کیا ہوا کیا نہ ہوا سید لمبے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میری معلومات کے مطابق اس دور میں وہابیت نے جو سر اٹھایا تو یہ وہابیت کا دوسرا دور ہے اب کس شکل میں اٹھایا منافقین کی شکل میں بولو بولو بولو بولو کیونکہ یہ خارجی ٹولہ ہے اور خارجی ٹولے کو منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے سنا دوں حدیث مجمع الزوائد حدیث کی کتاب جلد وہی چھ دار القطب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی صفہ نمبر دو سو سینتالیس باروایت امام احمد اور امام تبرانی محدث نور الدین حیثمی رحمہ اللہ جو مجمع الزوائد کے مصنف ہیں وہ لکھ رہے ہیں وَآحَدُ أَسَانِيدِ أَحْمَدْ احمد فقات امام احمد رحم اللہ کی جو سند ہے اس کے تمام راوی فقہ اور ثابت ہیں حضرت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقین امتی فرمایا میری امت کے زیادہ منافق اس امت کے قاری بات کو سمجھنا یہ تجربے کاری بیٹر پریشان نہ ہو میں مطلب سمجھاؤں گا مجموع زوائد کے اندر اور روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر سے وہ حضرت عقبہ بن عامر کی تھی یہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو اکثر منافقی امتی قرآن وہاں الفاظ وہی ہیں امام احمد اور تبرانی نے ہی نقل کیا ہے اور رجالہ ثقات یعنی اس کا مطلب ہے دونوں روایتیں لوئے توڑ صحیح توجہ ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ حدیث مبارک سنائی اس کے مطابق کہ یہ خارجیوں کے متعلق کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بھی خارجیوں کی ایک ہمارے دور کی جدید شکل ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ عالم بھی ہوتے تھے اور عابد بھی ہوتے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا کہا ان کو اب سمجھ آئی اور بولو یہ فقط قاری آج اور باقی علم نہیں رکھتے یہ آج ہوئے ہیں یہ قریب زمانے کے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرا کہا اور اس دور کے صحابہ کے دور میں اور بعد والے ادوار جو اچھے شمار ہوتے ہیں ان کے اندر علماء اور کو عابدین عبادت گزار لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا قرا کہا جاتا تھا کیوں کہ اس وقت کا ہر قاری عالم اور عابد ضرور ہوتا وہ بولو مرو اور دیر میں رکھو خارجیوں کو قرآ نبی پاک نے کیوں فرمایا امت کے زیادہ منافق قرا ہے یہ حضور نے خارجیوں کے متعلق کیوں کہا خارجیوں کے متعلق ہے یہ ورنہ تو قاری میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی ہوتے تھے حضرت ابی ابن کعب تھوڑے قاری تھے جنہوں نے تراوی کی نماز حضرت عمر کے دور میں پڑھائی تھی ارے بولو کیا مولا علی قاری نہیں ارے بھائی یہ خارجیوں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا دلیل امام نور الدین حیثمی مجمع الزوائد لکھنے والے جو امام ابن حجر عسقلانی کے ساتھی ہیں امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں مجمع الزوائد یہ لکھ رہے تھے اور اس وقت ہاں جی ادرایا ادرایا کتاب جو ہدایا کی تخریج ہے فی تخریج یہ جو حدیث کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں یہ میں تلخیص کر رہا تھا نصب الرایا کتاب ہے نصب الرایا ہمارے حنفی امام کی امام زیلعی کی نصب اس کی تلخیص کی ہے خلاصہ نکالا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا نام رکھا درایا آپ فرماتے ہیں ہم دونوں ساتھی اکٹھے کام ہم نے کیا میں درایا لکھتا تھا یہ مجمع الزوائد ساتھ لکھتے تھے یہ امام نور الدین ہے سمی رضی اللہ تعالیٰ نو ادھر دیکھ کتاب و قتال اہل البغج میں باب ما جاء فی الخوارج باب ڈالا وہ حدیثیں ہیں جو صرف خارجیوں کے متعلق آئی ہیں اس باب کے اندر جا کر انہوں نے ذکر کیے ہیں اکثر و منافقی امتی قرآہ معلوم ہوا امام نور الدین حیثمی کے نزدیک یہ حدیثیں ہیں خارجیوں کے بارے آئی ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کو منافق کہا ہے منافق اور میں بھی منافق ثابت کر رہا ہوں حضور کے دور میں منافقت کی شکل میں وہابیت ظاہر ہوئی سمجھ نہیں کیونکہ خارجیت کا دوسرا ہروریا اور خارجیت کا دوسرا نام وہابیت ہے بار دور کی بات کیا ہے دور کی ہے پچھلی گمراہیاں جمع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی لانتیں کٹھی ہوتی ہوتی ہوتی جب جمع ہو گئی تو ابن عبد الوہاب حضرت کے اندر ہاں جی آ کر ساری جناب جو ہے وہ نمودار ہو گئی تو حضرت جو ہے یوں سمجھیے آپ مجمع الدلالات ہیں واللعنات ہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب پچھلے خارجی ابلیس اور جناب ابن تما کما وغیرہ تیمیہ تیمیہ ہے ہاں جی یہ کیمیکل جڑے نے انہاں سارے دا گند کٹھا کرو تے اے آ کے جدوں بندا ہے ہے ہاں جی ابن وہابی ہے جدوں بندا ہے دور ابن عبد الوہاب میں تو ابن عبد الوہاب کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ مجمع الدلالات واللعنات ہیں بولو کیا ہیں میں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی سمجھ نہیں آئی اکثر منافقی امتی یہ مسئلہ ادھر آ گیا بات سمجھنا ذرا اب میں دوسرے دور کی بات کرتا ہوں منافقین کے ساتھ ان کو مناسبت کیسے کس بات جس طرح ابلیس کے ساتھ ثابت کی شاہ جی تازی میں عباد اللہ اس کو شرک سمجھنا مطلقاً اسے انکار کرنا کترانا یہ پہلا کام کس نے کیا تھا ابلیس نے بولو بولو بولو ادھر وابیت میں ثابت ہو گیا اب اس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جو تھے ان منافقوں کی نظریات احوال صفات اخلاق انہوں نے اعلان وہ کیا تھی جو ان بابی میں پائی جا رہی ہیں مناسبت ثابت کروں توجہ ہے گستاخی دیدہ دلیری جرت بابا بے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اعتراض کرتے ہوئے نہ شرمانا ان پر اعتراض کرتے نہ دیکھنا ان پر اعتراض کرتے ہوئے نہ دیکھنا کیا کہہ رہا ہوں جو منہ چاڑا سٹ دینا توجہ ذرا ایک دو بات ایک تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر تانو تشنی اور اعتراض اور بکواسیں کرنا آپ کو نعوذ باللہ بے علم ثابت کرنا ایک یہ صفت سکن کی منافقوں بول بولو دوسرا جرت اور گستاخی کے ساتھ اعتراض اور تنقید کر دینا اور یہ دونوں آپ کو وہابی میں ملیں گی اب میں پہلے منافقین کی ثابت کرتا ہوں لیکن اس شیر کے ساتھ جو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں منافق ادھر دیکھ ایک ہے مسلم ایک ہے کافر ایک ہے منافق وہ ادھر کا جو توجہ ذرا توجہ توجہ توجہ کیا کہا ہے میں نے ایک ہے مسلم ایک ہے کافر ظاہر یعنی ایک منافق ٹھیک ہے نا جو مسلم ہے وہ ادھر کا ہے یعنی اللہ کی جانب کا ہے جو کافر ہے وہ ادھر کا ہے یعنی دا شیطان کے علاقے کا اور یہ درمیانہ ایک لانتی ہے اس کو کہتے ہیں ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا ادھر کا بولتے نہیں قرآن پاک بتاؤں لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مذبذبین بین ذالک فرماتا ہے رب منافقوں کے لیے نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ مسلمانوں کے ہیں نہ کافروں کے ہیں مذہب دوواں نہ درمیان مذہب رہندے نے بھابیوں کا شور بھابیوں کا کی شور میں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی نہ ادھر کے بلکہ ادھر کے مذبذبین کو اعلی حضرت نے ادھر کہا ادھر کہتے ہیں درمیان میں بولو مرو اب سمجھ آ گئی لیکن حکم کے اعتبار سے نہیں حکم کے اعتبار سے منافق کافر ہوتا ہے ذہن میں اگر اعتقادی ہے اگر عملی ہے تو مسلمان ہے اعتقادی لحاظ مسلمان ہے منافق تو پھر عملی لحاظ سے اگر منافق ہے اعتقادی لحاظ سے مومن ہے تو ادھر کا ہے اگر عملی اور اعتقادی لحاظ سے یا اعتقادی لحاظ سے کافر ہے تو پھر ادھر کا ہے یہ حکم ہے ویسے ظاہراً دیکھا جائے تو دونوں جانب ادھر ادھر رلتا ملتا رہتا ہے نا حضور نے فرمایا وہ بھاری بکریاں گوندا ہے شاوت مراؤں کدی ادھروں تے کدی سمجھ نہیں لگی عمر وہ پیسے کی شاوت دنیا کی شاوت جدھر پیاد لو گئے ادھر سے ہی لے جنوں آدھے نے چڑھتی کنی سلام چڑھتی کنی سلام میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں توف نجدیت نہ کفری نہ اسلام سب پہ حرف تف کا معنی کیا ہے پہلے سمجھا دوں تف تھک منہ میں تھک ہوندی ہے نا تھک میرے آلہ فرماتے ہیں تف نجدیت نہ کفری نہ اسلام سب پہ حرف تف نجدیت نہ کفری اسلام سب پہ حرف کافر ادھر کی ہے نا ادھر کی ادھر کی ہے نجدیت تھک لہن دھر لہنت کا فیری تو ایڈی تھی عجیب کیا ہے نہ ادھر کی ادھر اور آگے فرماتے ہیں اپنے متعلق فرماتے ہیں فرماتے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں نہ آئے اس کو یہ منزل ہے نجدیا تو باغی ہے برے ضرور ہیں بد ضرور ہیں مگر مدینے دے تاجدار دے دین تو باغی نہیں حضور تو باغی ادھر دیکھ میرے بھائی اور سنی میں دس دیا نہ سنی سکولی ہوتا ہے نہ وہاں بھی ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے اگر دین سے باغی ہو تو سکولی بنتا ہے اگر نبی سے باغی ہو تو وہاں بھی بنتا ہے اگر دونوں کا دیوانہ ہو تو سنی بنتا ہے پر حدیث پاک ایک نہیں کتنی سندوں سے پیش کر کے اس پر ذوق شامل کرنے کے لیے امام اہل سنت سے مہر لگوا دی کہ وہ بھی اس لانتی ٹولے کو منافق کہہ رہے ہیں ہاں یار بس کر مولی اور کی کرا خیر آگے تو پھر امام اہل سنت نے اپنے مطلب کی بات اسی شیر تھی سنا کہ نہیں آئی اب پہلی بار ثابت کروں منافقین میرے آقا نامدار کے علم پر اعتراض کرتے تھے علم کی نفی کرتے تھے کہتے تھے یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں دعوے کرتا ہے کبھی کچھ دعوے کرتا ہے کبھی کچھ دعوے کرتا ہے لیکن ہم رہتے ہیں ہمارا پتہ نہیں فلاں کام ہو گیا اس کا پتہ نہیں فلاں کام ہو گیا اس کا پتہ نہیں یہی اعتراض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر نفی کے اعتراضات توجہ کرنا نفی کے اعتراضات نبی پاک کے علم پر پہلے منافقین سے ثابت کروں گا پھر وہ سے شجرا نصب جو کھولنا ہے آخر ان بزرگوں کا ان بزرگوں کا شجرا نصب کھول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں ہاں جی پہلا باپ تو بتا دیا دوسرے باپ کی طرف آ رہا بولو شاہ جی روحانی باپ کون سے باپ اب بات کو سمجھنا میرے بھائی پہلی بات بتا دوں ٹھکوی دلیل ہے یہ دیکھو فت الباری بخاری بخاری شریف میدان میں آ گئی فت الباری شریف میدان میں آ گئی یہ منافقین لوگ سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے تھے پہلی پہلی جلد جلد ہے ہے الباری دی فصل پتر اندر اندر مار باب الغضب اذا ما تعلیم واض و تعلیم کے اندر غصہ اور غضب کرنے کا باب بنایا جس وقت شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا ناپسندیدہ کام دیکھا اس وقت واضح ہو چاہے تبلیغ تعلیم ہو چاہے تبلیغ ہو چاہے تعلیم ہو دونوں کے اندر غصہ کرنا امام بخاری یہ باندھ کر باب اور نبی پاک کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دوران غصہ کیا تھا غضب کیا تھا غصہ فرمایا تھا اس وجہ سے وہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں یہ غضب کیوں آیا غصہ کیوں آیا توجہ بخاری میں خود لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کیا متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا جن سے سوال آپ کو نا پسند تھا توجہ اب نیچے امام ابن حجر اسقلانی الباری میں لکھتے ہیں کان منہ السوال عن الساعت قیامت کے متعلق سوال اسی سے تھا انہی چیزوں میں سے تھا وہ معاش بہدال کا من المسائل اور چند مسائل جو آگے سورت کتاب تفسیر بخاری میں آ رہے ہیں وہ تفسیر والی جلد میرے ہاتھ میں آئے یہ جلد نمبر آٹھ ہے وہ فت الباری کی جلد نمبر پہلی تھی چھاپا کراچی قدیمی کتب خانہ ابن باز بہابی اندھا عرب کا جو ہے اس کی تحقیق ہے اس پر ابن باز عرب کا سعودیہ کا مشہور ہے مر گیا ہے اب اس کا پھر آگے لونڈا بیٹھا ہوا ہے بات کو سمجھے کوئی باپ کے متعلق پوچھتا تھا آگے لکھا ہے کوئی باپ کے متعلق کوئی بتا میں کہاں ہوں ایک شخص نے عرض کیا حضور میں کہاں ہوں آپ نے فرمایا پھر نور تو آگ میں تو آگ میں ہے کوئی باپ کے متعلق پوچھتا ہے باہر مذاق حضور کا علم ازمات منافقین جو تھے آخر جس طرح بخاری جریم میں آئے کتاب العلم کے اندر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر قدم ناکو کر تشریف لے جاتے ہیں فرماتے ہیں سلونی ہم شیطان پوچھ لو جو تم مجھ سے چاہتے ہو پوچھنا پوچھ لو جو تم چاہتے ہو یہ نہیں فرمایا جو میں چاہتا ہوں اور یہ پہلے بتا چکا ہوں فت الباری سے کہ جو چیزیں پوچھتے تھے ان میں قیامت کا سوال بھی موجود تھا اب ذرا ایک قصہ یہاں سنا جاؤں مولوی حمد جان دیوبندیوں کا سہارن پوری جس نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے ریونڈ والوں کی اس کا شاگرد حمد اللہ جان اس کا نام تھا ڈا گئی ڈا گئی مردان سے سوابی کے راستے راستے کے اندر ایک جگہ آتی ہے اس اس کے ساتھ کا گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر نا چیز گیا کبھی اس کی کتاب البس آئر پڑھ کر اس کو ملنے کے لیے گیا میں نے سمجھا ہو سکتا ہے پڑھا ہوا دیو بندیوں کا ہے لیکن نظریہ عقیدے میں سننی ہو کیونکہ آئر اس نے سنیوں کے مطابق لکھی ہے بات نہیں سمجھ آئی ورنہ دیوبندیوں کے مطابق تو سب شرک بنتا ہے ادھر چلا گیا توجہ اس کے باہر دروازے کے لکھا ہوا دیکھا یا محمد بلایا باہر آیا مدرسے میں لے گیا مدرسے میں بیٹھے میں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ تمہارے گھر کے کہاں پڑے ہو اس نے کہا عقیدت کہتا دیوبندی ہوں میں نے کہا پھر یا محمد کیوں لکھا ہوا ہے دروازے پر کہنے لگا ہم ویسے ہی کہتے ہیں میں نے کہا تو ہم کیسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے تم تو حاضر ناظر علم علم حاضر ناظر کے نظریے کے ساتھ کہتے ہو اس سے علم کلی لازم آتا ہے کائنات کا اور ہم جو ہے ویسے پیار سے کہہ دیتے ہیں میں نے کہا اچھا جی اگر حاضر ناظر مان کر آ جائے تو کیا خرابی آئے گی کہتا ہے میں کلی لازم آئے گا میں نے کہا پھر کیا خرابی لازم آئے گی کہتا ہے شرک ہو جائے گا میں نے کہا کائنات کے علم کی بات صرف کرتا ہے نا ساری کائنات کا یہ علم یہ آپ کو اگر آپ کے لیے مانا جائے علم کلی کلی کا جب کہتے ہیں ہمارے علماء علم کلی حضور کا تو اس کا مطلب ہے کائنات کا علم کلی ذہن میں رکھیں یہ نہیں رکھنا یہ مراد نہیں ہوتی جتنا اللہ کو کو ہے ہے اتنا نبی پاک نا اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالی کا علم کائنات کا خالی نہیں ہے اس کا علم کائنات نہ تھی کائنات جتنی ہے اس سے کیا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے علم کے آگے کیوں اگر کائنات کا علم اللہ کا علم قرار دیں اور بس تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ کا علم محدود ہو کیوں کائنات محدود ہے کائنات محدود ہے کہ محدود ہے جب کائنات محدود ہے ہے اس کی حد نہیں تھی بنی پھر ختم ہو جائے اس طرح تو یہ کائنات محدود ہے اب اگر اللہ تعالی کا علم اتنا ہی قرار دیں جتنا یہ کائنات ہے تو پھر تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا علم محدود حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود تو اب کائنات محدود اور کائنات ساری کا علم رسول اللہ کو تو علم رسول اللہ کا محدود بنے گا اللہ کا علم محدود ہے اس کی نہ ابتدا انتہا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ محدود ہے کیونکہ کائنات محدود ہے لیکن اتنا ذہن میں رکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم صرف کائنات کا ہی نہیں مانتے کائنات سے آگے بھی علم ہے وہ کیا اللہ تعالی کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و شان کا جو علم ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے مجھے کہنے لگا ہو ہو تم تو پھر گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کا علم مانا میں نے کہا فدو کا بچہ ہمارے عقیدے کو پورا نہیں سمجھا ہم ہاں، اس سے بھی آگے مانتے ہیں کہنے لگا وہ کیا میں نے کہا ہم کائنات کا علم مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے کائنات کا بھی جس طرح علم رکھتے ہیں اس طرح کوئی نہیں رکھتا تو کائنات اور ہے کے کائنات میرے آقا نے آنکھوں سے اس کی زیارت کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو آقا جانتے ہیں ذات و صفات الہی کو کائنات میں نہیں کہہ سکتے میں نے کہا بندر کا بچہ ہم نبی پاک کا علم کائنات کا بھی مانتے ہیں خالق کے کائنات کا بھی مانتے ہیں اب تو بتا لیکن مانتے محدود ہیں مانتے محدود ہیں اب اگر شرک کا فتوا لگانا ہے تو فتوا لگا ہمیں سنتے ہوئے سواد تو آئے کہ سمجھ کے لا رہے ہیں پترا ہوں فتوا لا سی گلا کھول کے گریبان خوشی نال اندر سٹ لا گے آخان گے آ جا یہ مشرق ماری جائیے چنگا سمجھ نہیں لگی منے تھی کہو گے چشتی نو ہی کھڈا کھول چڈیا اسی وہ پچھلے روڑے نہیں بھابیا مکا چڈ دے مکا سک دے پائے تو نواں ہو پائی تو کائنات تو بھی اگاں بدائی جا سنے میرا امام بصیری فرماتا ہے امام ہے فائن جوتے کا دنیا بابر رہتا ہے جناب کی سخاوت عجیب دیکھی ہے آپ کی سخاوت کے دریا سے دو قطرے نکلے ایک دنیا بن گئی ایک آخرت بن گئی دنیا رہتا ہے دنیا اور آخرت دنیا اور دنیا کی سوکڑ آخرت یہ آپ کے سخاوت کے دریا سے دو قطرے ہیں سمجھ ومن علوم علم اللہ والقلمی یا رسول اللہ جناب کے علوم تو بہت ہے ان میں سے ایک قلم کا ہے لوح کا ہے اور ایک قلم کا ہے لوہ قلم کا علم یعنی لوہ محفوظ کا علم یہ آپ کے علم شریف کا حصہ ہے ادھر عاشق کے ہے ادھر عاشق کے شیر ربانی ہے انہوں نے عربی میں کہا میں عاشق کے شیر ربانی کا اردو میں سنا تو آپ جب شہری کے وقت تحجد کے وقت اٹھتے تھے میاں شیر ربانی شرک پوری رحم اللہ جب اٹھتے تھے خزینہ معرفت میں لکھا ہے جب رات کے وقت اٹھتے تھے وضو نماز کی تیاری کرتے تھے پھر ترت جب چلتے پھرتے رہتے تھے تو منہ پر یہ یہ اشعر گنگناتے تھے سنا دوں فرماتے تھے محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں محمد ایک ہے دریا عالم کی رے ہے غریق بحر عرفا ہو غریق بحر عرفا ہو تو یہ وہ ماجرا جانے فرماتے ہیں میاں شیر ربانی اور سونے نبی سروار اتنا تیری عجیب سخاوت ویکھیے تیری سخاوت عجیب ویکھیے تو ایک دریا ہے وہ دو نہر جے نکلیاں ایک نہر دنیا ہے ایک آخرت ہے سخاوت دے دریا دیا دو نیرا نے پر آپ فرما دے نے کسے انے دے پتر دا کم نہیں کسے معرفت تو خالی جاہل دا کم نہیں معرفت دے دریا دے سمندر معرفت دے سمندر چھ ڈبیا ہوئے تائے ماجرہ سمجھ سکتے ہر کسے نوے گل سمجھ آ سکتے دیلی ہوئے کرامت ویکو میرے شیر ربانی اگلا مصرا میرے دیر نکل گیا میرے دل چایا جی فکیر ہے فکیر نہ لیا ہونے قسم چا گیا زیر. اللہ کو علم خدا تعالی جل وجہ کریم کے برابر سمجھتے تو شرک ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں ان یعنی کا محدود ہے اس کا لا محدود ہے اس کا سمندر ہے سن لو اللہ تعالی کا علم سمندر سمجھو مثال دے رہا ہوں اللہ کا علم جل شانوں کا کیا سمجھو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے سامنے ایک قطرہ قطرہ قطرہ وہ بھی سوئی کے سرے کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اور ساری کائنات توجہ ساری کائنات کا علم لوگوں کے پاس جتنا ہے سنے نبیاں رسولان دے وہ سارا کٹھا کرو تو ساڑھے نبی دے علم دے گئے میں یہ جو میں آپ دا علم سمندر ہے تو انہ ساریاں دا علم ایک کترہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اسی پر رکھے اور اسی پر مارے اب سمجھ آ آئے ہاں؟ د ڈاگئی ڈاگئی کا بول اب جناب جی اس نے کہا شرک ہو جائے گا میں نے کہا یار کائنات کا سارا علم ساری کائنات کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا یہ تو بخاری سے ثابت ہو رہا ہے تو تو شیخ الحدیث ہے اسی سال کا کانگڑ تھا تو شیخ الحدیث ہے بخاری میں کیا کہا کتاب العلم میں اچھا، کون سی حدیث میں نے یہی حدیث حدیث پیش پیش کی جب میں نے یہ مجھے کہتا ہے میں نے کہا بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلونی اما شیتا جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو آپ یہ دعویٰ لوگ اعتراض کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے تان و تشنی کرتے تھے یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں فلان کیا مت کا بتایا کبھی کسی کا باپ کا پوچھتے کبھی کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں آپ اس کا جواب دینے کے لیے اضالت ممبر پر غضب نہ اوپر چل جائے آپ فرماتے ہیں پوچھو مجھ سلونی اما شیطان تم جو جو تم چاہتے ہو مجھ سے پوچھو توجہ میں نے کہا آپ میں نے کہا یہ بتاؤ وہ آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں فرماتے ہیں جو تم چاہتے ہو اب وہ فوراں بولتا ہے وہ فوراً بولتا ہے حمداللہ جان کہتا ہے وہ شریعت کی باتیں کو بتائے شریعت کے مسائل کی باتیں وہ اکام شریعت کی بات میں نے کہا دیکھ لے میں نے کہا اسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ دو شخصوں نے پوچھا ایک نے کہا من نبی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا ابو کا حضافہ اس نے کہا ہاں آیا ہے اسی حدیث میں آیا ہے میں نے کہا بتا باپ کا پوچھنا اور باپ کا بتانا باپ کے متعلق پوچھنا میرا کون ہے اور باپ کے متعلق بتانا کہ یہ فلاں ہے تیرا باپ یہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے جی، جی، میں نے جب یہ بات رکھی میں نے کہا سنا بات سن اسی سیل میں کلی ثابت ہوتا ہے کائنات کا کیسے میں نے کہا جب رسول اللہ دعویٰ فرما رہے ہیں تم جو چاہو پوچھو اور امام ابن حجر اسکلانی بتا رہے ہیں قیامت کے متعلق بھی سوال کرتے تھے اور اس طرح کے سوال سارے ہوتے تھے کوئی باپ کا پوچھتا کوئی اپنے انجام کا پوچھتا کوئی کسی طرح کو کسی طرح کہنے لگا میں نے کہا یہ آگے کہنے لگا میں نے کہا اب بتا آگے جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہر طرح کا سوال ممکن تھا یا نہیں قیامت کا سوال عرش فرش کا سوال کوئی بھی چیز وہ پوچھ سکتے اور بتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ممکن تھا کہ نہیں اگر جواب ممکن نہ ہوتا تو نبی کی نبوت کی ہو جاتی کیونکہ نبی خود دعویٰ رہے ہیں اگر جواب نہ دے سکتے تو نبی ثابت ہی نہ ہو جواب ممکن تھا کہ نہیں کہنے لگا ہاں میں نے کہا اب بتا جواب بغیر علم علم کے ہوتا اس کا مطلب ہے آپ کو اس وقت ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم حاصل تھا کے کیا مت کا علم بھی حاصل تھا اگر سوال ہو جاتا تو تماشا دیکھ لیتے لیکن سن لے جن باتوں کو چھپانا اللہ کی حکمت میں تھا اللہ نے سننے والوں کے دل کو ایسا باندھ دیا دماغ اور عقلوں کو ایسا باندھ دیا کہ قیامت کے متعلق نہیں پوچھنے دیا کیونکہ یہ راز چھپانا تھا اور اسی وجہ سے سن لے دوسری روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلونی فواللہ لا تسالونی اللہ اکبر تو اخبرتکم بہی ما دمتو فی مقامی ہادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھ رہے اللہ کی قسم کوئی چیز بھی پوچھو گے تو تمہیں بتا دوں گا جب تک میں اپنے اسی مقام اور جگہ میں رہوں گا جب تک جگہ میں رہوں گا اس میں اسی طرف اشارہ ہے بعد میں پوچھو گے تو نہیں بتاؤں گا اس وقت کیونکہ یہ دعویٰ ہے اب لگ گئی شرط میں تم کہتے ہو مجھے نہیں پتا میں کہتا ہوں میں جانتا ہوں آج آج محمد جلال میں ہے جو کچھ پوچھنا لیکن میری نبوت اور رسالت کو میرے کمالات کو مزاق نہ سمجھ کسی مقام میں پوچھنا ہے پوچھ لو اب یہ خدا کی منش مرضی خدا کی مشیت کہ اس نے توفیق نہیں دی قیامت کے پوچھنے کی ورنہ اگر کوئی پوچھ لیتا تو اس وقت مصطفیٰ کو بتانا پڑتا اور حضور اسی وجہ سے فرما رہے ہیں ماں دم تو فی مقامی ہاضا جب تک میں اسی جگہ میں رہوں گا بتا دوں جب ادھر ادھر ہو گیا تو اب تم مذاق نہ بناؤ گے پھر پھر تم لاکھ پوچھتے رہو پھر نہیں بتاؤں گا سمجھ نہیں ہوئی اسی وجہ سے جب حضرت جبریل امین آتے ہیں آخری سال آخری سال حدیث جبریل لے کر توجہ ذرا جبریل آتے ہیں حدیث جبریل وال میں جو ذکر آیا آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے متعلق بتائیے کب ہوگی متا سا قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا مل مسول آنا بے عالم من السائل جو پوچھنے والا ہے توجہ جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھ رہا ہے اس سے پوچھنے والے کا پوچھنے جس سے سائل کا ہو سائل کا مشور جس سے پوچھ رہا جس کے متعلق پوچھ رہا ہے اس کے متعلق کچھ زیادہ توجہ یعنی ہاں غلط کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے جو پوچھنے والا نا جس سے پوچھا جا رہا جس سے پوچھا جا رہا وہ قیامت کے متعلق جس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اس کے متعلق پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اب اتنا ابہام میں بات کر کے چلو کیا مطلب جبریل تمہیں تو علم ہے آخر لوہے محفوظ پڑھتا رہتا ہے تو آپ اسی میں آپ اسی میں بات چھپا گئے کیوں کہ بتانے کا بتانے کا پہلے کہہ دیا تھا فرما دیا تھا ما دم تو فی مقامی جب تک یہاں رہوں گا بتاؤں گا یہ ما دم تو بتا رہا ہے یہ ظرف اور قید بتا رہا ہے بعد کے اندر پوچھے گو تو نہیں بتاؤں اسی وجہ سے ہمارے ایما علماء محققین نے فرمایا آپ کو علوم خمسہ حتیٰ کے قیامت کا علم بھی بتا دیا گیا مگر چھپانے کا حکم ہوا حکم ہوا ایک راز کے تحت امام جلال الدین سیوتی کی خسائے سے کبرا مواہب الدنیا امام قسطلانی کی زرقانی کی زرقانی شریف حاشیہ اور سبل الحداور رشاد فی سیرت خیر العباد اور اس طرح کی بیسیوں سیرت کی کتابیں اور فضائل و مناقب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جن میں یہ تصریح تفسیروں میں بھی موجود ہے امام ساوی مالکی رحمہ اللہ نے تفسیر ساوی میں بھی لکھا ہے بڑے بڑے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا لیکن چھپانے کا حکم تھا اسی وجہ سے آپ نے ظاہر اور وہ اشارہ اچھا اب جب میں نے اس کو یہ بات بتائی میں نے کار سلا کا سو بتا ہر طرح کا سوال ممکن تھا ہر طرح کا جواب تو اس کا مطلب ہے ہر شے کا علم بھی حاصل تھا ممکن نہیں کہنا حاصل تھا سمجھ نہیں آ رہی اور سنو اے یہاں پر ایک بات کرتا چلو خیر میں اس کی سنا لوں اب جب میں نے اس کو یہ اس نے کہا کہ شریعت احکام شریعہ کی بات تھی میں نے کہا بتا اگر احکام شریعت کی بات تھی تو باپ کا پوچھنا کون سی شریعت کا مسئلہ ہے میں کہاں ہوں جہنمی یہ شریعت کا مسئلہ ہے اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو پھر سب کا بتانا ضروری ہوتا تو ایمان سے وہی بات کفر مبوت رہ گیا پریشان ہو کر پتا کیا کہتا ہے لکم دین حکم تیرا اپنا دین ہے میرا اپنا دین ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے حدیث بخاری کی سنائی اور تو کہتا ہے تیرا اپنا دین ہے میرا اپنا دین ہے یعنی بخاری کی حدیث تیرا دین نہیں ہے یہ کہہ کر ناک اس کی کاٹ کر میں چلا آیا یہ تو خیر ضمن ذکر آ گیا بات چھڑ گئی لطیف بطور آ گیا اصل میں ثابت کرنا چاہتا ہوں منافقین اعتراض کرتے تھے اب حضرت سیدہ صحابہ اعتراض نہیں کرتے تھے دیر میں رکھنا ایک اور حوالہ منافقوں کے اعتراض کا بلکہ اسی کے اسی کے اندر اسی کے اندر سن لو محدث ابن جریر تاباری تفسیر اپنی امام باغاوی معالم التنزیل تفسیر باغاوی میں مرسلن سدی سے روایت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی یہ جو حدیث مبارک ہے نا وہ قصہ جو ہے اس کے اندر اس کا سبب یہ بتایا انہوں نے تو یہ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں سارے جمع ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جواب دے دیا سمجھ نہیں آ رہی وہ عبارت پڑھتا ہوں اور ادا کال یا امتی فی صبر حافظین کما اور ادا تعالی آدم وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء زعم محمد صلى الله عليه وسلم انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن ممن لم ممن لم يخلق بعده ونحن معه وما يعرفنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام طعنوا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة بين الساعة إلا أنبأتكم به فقام عبد الله بن هذا الساهمي آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری امت گارے کی شکل میں توجہ درا ہاں جی میری امت میری امت تصویری شکل کے اندر پیش کی گئی میرے سامنے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا بچے علم تو مجھے بتا دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا سب مجھے بتا دیا گیا جب یہ بات منافقوں تک پہنچی انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن کو جانتا ہے اور کافروں کو جانتا ہے جو پیدا نہیں نہیں ہوئے انہیں بھی جانتا ہے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں نہیں جانتا ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں نہیں جانتا دعوے یہ کرتا ہے توجہ رکھنا ذرا دعوے یہ کرتا ہے اور ہم نہ ساتھ رہتے ہیں ہمیں نہیں پہچانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ منافق ایسے کہہ رہے ہیں آپ ممبر پر تشریف لے گئے غضب ناک ہو کر اور پھر آگے وہی فرمان جو بخاری سے چنا چکا ہوں فرمایا ما اقوام لیکن اتنا زیادہ ہے توجہ آپ نے اتنا شروع میں فرمایا ما بال اقوام فی علمی وہ لوگوں کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا کتنے برے ہوں گے وہ لوگ فرمایا جو میرے علم میں تان کرتے ہیں علم میں تان کرتے ہیں علم میں اعتراض کرتے ہیں بال و اقوام معلوم ہویا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے غضب ناک حالت میں اور جو معترضین تھے ان کا جب ذکر کیا زبان پر تو لفظ بولے ما بال اقوام فی علمی معلوم ہوا اس وقت کے منافق وہ بھی اسی اقوام کے لفظ میں داخل تھے اور قیامت تک کے لیے بھوکنے والے علم پر اعتراض کرنے والے وہاں بھی وہ بھی اسی اقوام کے لفظ میں داخل تھے آپ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا ان کا جو میں محمد کے علم میں اعتراض کرتے ہیں سنیا تینوں وہ ہار گم ہو گیا معاشہ کا وہ نہ بتا سکے فلانا بتا سکے فلانا بتا سکے یہ اعتراض بھابی کرتے ہیں یا سننی بولو حضور دمانت کی نے کیتے سن ادھر منافق کدھر بھابی کافر ادھر کی ہے نا ادھر کی ثابت ہو گیا مناسبت نکل آئی نہیں نکلی پیسے واپس ہاں، لائی بیٹھے ہاں، کچھ سنے تو آ کے پتا نہیں کن پیسے موک آئے بیٹھا اور سنو ایک تیسری بات علم کے حوالے سے سبل الہدا والرشاد فی سیرت الخیر العباد کے اندر ہے امام شامی نے نقل کی ہے امام شامی صالح شامی امام شامی دو ہیں ذہن میں رکھنا ایک شافی ہیں کنفی ہیں شامی مشہور جو صافی حنفی جو شامی مشہور ہیں وہ حنفی ہیں وہ ابن عابدین شامی ہیں جن کی رد المحتار فتوی کی کتاب ہے وہ ہیں شافعی شامی وہ وہ ہمارے حنفیوں سے پہلے کے ہیں وہ امام امام جلال سجوتی کے شاگرد ہیں ہاں جی وہ دسویں صدی کے ہیں ان کی کتاب ہے سبل الہدا سیرت پر سیرت شامی جس کو کہتے ہیں بولو مرے جہاں لکھا ہو سیرت شامی سمجھنا وہی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا غالباً تبرانی کے حوالے سے تبرانی حدیث کی کتاب کے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں دوران سفر پڑاؤ کرتے ہیں آرام فرماتے ہیں اونٹنی چرنے جاتی ہے آپ فرماتے ہیں تلاش کرو تھوڑی دیر پہلے آپ فرماتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہیں جی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ ہوا چلی ہے ہوا بتا رہی ہے منافق بہت ہو گیا مدینے کا ایک منافق بہت ہو گیا اب اب اس جماعت کے اندر اس سفر کے اندر ایک چند منافق بھی تھے ایک منافق نے سنا اس کو آگ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی تلاش کرو کہاں ہے وہ منافق اٹھا اونٹنی دا پتا کوئی نہیں تو منافق اتنے مر گیا خبریں دین دیا یہ پتا کیوں نہیں لگا یہ بھابی کا سوال ہے کہ سچی دسی سنی دا بلکہ انجا صحابی نہیں بولیا بھابی بول پیا صحابی چپ نے سارے میرے آقا دی حکمت ہونی ہے سرکار جی ادھر آدھے لب لو یہ بھی راز ہونا ہے جی ادھر دس دیں تو وہ بھی راز ہونا صحابی راز سمرال کا اعتقاد حکمت کرا کر چپ ہو جاتا ہے وہاں بھی ڈڈو کی طرح ٹائم اے پٹاؤں پٹاؤں پٹاؤں سمجھ نہیں آئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے سمجھ نہیں آ رہی جبریلا کراس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اعتراض کر رہے ہیں اونٹنی وہاں پر وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے جنگل میں درخت کے ساتھ اڑی ہوئی اس کی لگام آپ نے فرما جاؤ لگام اڑی ہوئی ہے لے آؤ سمجھ نہیں آ <laughs> بتا اعتراض کس نے کیا علم پر منافق نے اور آج رل گئی جن سکا ہو گئی یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا یہ ایک وجہ مناسبت ہے منافقین اور وہابیا میں دوسری وجہ مناسبت جرت اور گستاخی سمجھنے لگی وہ اب بخاری کے حوالے سے ثابت کرو نہیں جرت اور گستاخی تکبر نہیں جرت اور گستاخی اور چیز فرق کرو شوق چشمی دلیری اللہ کے نبیوں کے آگے پاک بندوں کے آگے نہ سوچنا کیا کہہ رہا ہوں جو منہ بے گستاخی جس کو کہتے ہیں شوق چشمی بات نہیں سمجھ سبحان حرام زدگی کی دلیل حرام زدگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو کی بات مشہور نہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بچے گیند کھیل رہے گیند اڑ کر آپ کے ساتھ آ پڑی عمر محمد بن یوسف صالح شامی رحمہ اللہ نے سبل الہدا و رشاد یعنی سیرت شامی کے اندر جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اکاون پر نقل فرمائی ہے محدث ابن اسحاق کی سیرت اور امام بحقی دلائل النبوت محدث ابو نعیم ان سب حضرات نے موسا بن عقبہ سے اور عربا اور ابن صحاق حضرت محمد بن عمر سے وہ حضرت ابن رومان سے آصف بن عمر بن قطع سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سارکار کے یہ الفاظ ہیں جی عبارت پڑھتا ہوں توجہ فقدت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة من بين الإبل فجعل المسلمون يطلبونها في كل وجه فقال زيد بن زيد بن اللسيط وكان منافقا وهو في جماعة من الأنصار منهم عباد بن بشر بن وقش وسلام بن سلامة بن وقش وأسيد بن حضير فقال أين يذهب هؤلاء في كل وجه قالوا يطلبون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضلت قال فلا يخبره الله بمكانها فأنكر عليه القوم فقالوا قاتلك الله يا عدو الله نافقت ثم أقبل عليه أسيد بن حضير فقال والله لولا أني لا أدري ما يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنفذت خصيتك بالرمح يا عدو الله فلما خرجت معنا وهذا في نفسك قال خرجت لأطلب من أعراض الدنيا ولا عمري ان محمد لا يخبرنا باعظم من شانها من شان الناقه يخبرنا عن امر السماء ووقعوا به جميعا وقالوا والله لا يقول من كسبيلنا بدا ولا يذلنا واياك ذلنا بدا ولو علمنا ما في نفسك ما صحبتنا ساعة من نهار فواثب هاربا منهم ان يقعوا به ونبذوا متاعه فعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه فرارا من اصحابه متعبدا به Thank you. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما قال من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع إن رجلا من المنافقين شامتا ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا يخبره الله بمكانها فلا عمري إن محمدا لا يخبرنا بأعظم من شان الناقة ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى إلا الله تعالى وإن الله تعالى قد أخبرني بمكانها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بالشجرة فعمدوا نحوها فذهبوا فأتوا بها من حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر المنافق إليها سقط في يده فقام سريعا إلى رفقائه الذين كانوا معه فإذا رحله منبوذ وإذا هم جلوس لم يقم رجل منهم في من مجلسه فقالوا له حين دناه لا تدن منا فقال فقال أكلمكم فدنا فقال أنشدكم الله وفي لفظ أذكركم الله هل أتى أحدكم من أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت قالوا لا والله ولا قمنا من مجلسنا قال فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أتي بناقتي وقال إني قد كنت في شك من شأن محمد فأشهد أن محمد رسول الله فكأني لم أسلم إلا اليوم قالوا فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم یستغفر لک فذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واعترف بذنبه قال ابن عمر ويقال انه لم يزل فاشلا حتى مات سبحان اللہ وصنع مثل هذا في غزوه تبوک سبحان اللہ یا سونے عفیہ سنو جنگ تھی جنگ مرائسی کون سی جنگ مرسی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آئی جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا اونٹنی شریف گم ہو گئی اونٹنی کا نام تھا قصب قاف تو نقطہ سواد واو الف واو الف واو اگے حمزہ القصب اونٹنی شریف گم ہو گئی مسلمان تلاش کرنے لگ گئے ہر طرف زید بن لس منافق تھا نام آ گیا نام آ گیا زید بن لس لام اسواد یہ تھے زید بن لسیت یہ منافق تھا انصار قبیلے صاحب ہے کے انصار قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ اس وقت جمع تھا جن میں عباد بن بشر بن وقش تھے سلمہ بن سلامہ بن وقش تھے اسید بن خدیر تھے یہ سارے صحابی تھے توجہ رکھنا فقال اینا یذہب ہؤلاء فی کل وجہ زید کہنے لگا منافق کہنے لگا اوے آ کدھر چلے نے ادھر ادھر ہر پاسے پجے پھر دے خیر کیا ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے کہا نبی پاک کی اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہنے لگا اچھا رب رب تھا اونٹنی دی جگہ دا نہیں دیتا دیتا علم کتھے دعوے فلانے فلانے بات سمجھنا کس پر اعتراض ہو رہا ہے اب بات کو فان کرا علم پر اعتراض منافق کی طرف سے ہوتا ہے صحابہ کی طرف سے اس بات کو برا جانا جاتا ہے وہ برا جانتے ہیں اور فرماتے ہیں قاتل اللہ تیرا ککھ نہ رہے تینوں رب مارے تینوں رب ہلاک برباد کرے دو اللہ او اللہ دیا دشمن اعتراض علم پر کیا بات اتنا کی اونٹنی کا رب نہیں بتایا اے رب علم نہیں دتا کی چکر انج بڑے دعوے کر دے جی کہتے ہو علم ہے تو پھر یہ کیوں نہیں رب نے بتایا یہ علم کیوں نہیں دیا کسی اعتراض پر مصطفیٰ دے تینوں یار فرماتے ہیں نافق تا تو منافق ہو گیا میں معلوم ہوا جس کتے دے پتر تو یہو جا سوال سنے اعتراض سنے تو بھی مصطفیٰ دے صحابہ کی سنت ادا کر آنکھ نافق تا منافق ہو گیا ہوں خالص مومن ہے شرم نہیں ہوتی تین کہہ دینا فقط تین صحابہ کیا اور بھی بیٹھے ہوئے جتنے تھے سب نے کہا تو منافق ہو گیا نبی کے علم پر اعتراض کیا منافق ہو گیا ثم اقبل علیہ اسید ابن خدیر اسید حمزہ سین یہ دال اسید اسد کی تصغیر چھوٹا شیر مصطفیٰ دا چھوٹا شیر بولیا اسید بن خضیر بولتے ہیں فرماتے ہیں واللہ لولا انی لا ادری ما یوافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك لانفذت خصیتک بالرمح یا عدو اللہ مجھے پتہ نہیں مصطفیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں اگر پتا چل جاتا یہ پسند ہے میں کون سی بات میں تیرے ٹٹیاں دے نیزا کٹ مارنا سی نیزا کتنے مارنا سی ٹٹیاں تھے اج اسلام ہوتا اسلام ہوتا اوے توجہ ہے چٹیا نے لینا چاہیے تو آخر خوشی ہو لان جڑے آندے نے مہذب رو مہذب یار چشتی کردا ہے انہاں کتیا تیرے انگ بغیرت نہیں ہلور دس قسم و ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے یہ کوئی لانتی بغیرت ہوگا جو مصطفیٰ کی غیرت نہ کھائے جو غیرت والا ہے مصطفیٰ کے صحابی کی طرح وہ ایسے کلندرانے چھوڑ دیتا ہے دیکھا ہی انہیں کیویں آخیا ہے غیرت کھا کے ہاں؟ انہیں نہیں آخیا کی آخر گے یار ایڈا بےہودا دسو خوشی یاد لفظ لے جانا نہ یہ نرمی نہیں اس کو بغیر تھی کہو اسی وجہ سے ایسی باتیں اقبال سے بھی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے درویشوں سے ہوئی ہیں مستفا کے ساتھ بدھو دے پتر ایویں ٹان ٹان کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ جتھے بولنے علم نال بولنے روشنی نال بولنے سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں فلما خرجت معنا وهذا في نفسك تیرے دل میں جو یہ بات تھی تو نبی کے علم کو نہیں مانتا ہے تو ہمارے ساتھ آیا ہی کیوں ہے جڑا مستفا علم دا مخالف ہوئے اور ساڑی جماعت دا بدلا مطلب بننا کہ نہیں پلے مخرج تمانا وہادا فی نفس کا جی لانتی تیرے دل دے اندر ایڈا کوڑ تھی سڈے نال آیا ہی کیوں ہے تینو پتہ نہیں اسی عاشقاں دا ٹولا وا سب ادب والیاں ٹولا وا اسی منن والیاں ٹولا وا اسی گستاخاں دا ٹولا اور سونے وہ اگوں کی جواب دیا ہے کہندا خرج تو لیا طلبہ من عرض دنیا او میں تے آیا وا دنیا پیسے لبن چلو جنگ وچ کوئی مال غنیمت مل پوے گا اس اشارے پر بھی غور ہو تاکہ مناسبت ثابت ہو جائے جی، جی، جی۔ <laughs> سمجھ نہیں آئی اور سن لے والا عمری قسم ہے مجھے اپنی زندگی کی ان محمد اللہ یخبرنا بعظم من شان الناقه بخبرنا عن امر یخبرنا عن امر السماء محمد تو اس سے بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے آسمان کی باتیں بتاتا ہے پھر یہ کیوں نہیں بتاتا توجہ ذرا بابا کاؤ بے جمی جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے سکولی کوئی نہیں تھا سارے ٹوٹ پڑے معتدل مزاج روشن خیال دوسرے لفظوں میں دلال کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا چلو بھائی یار کلمہ پڑھ دئیے کلمہ پڑھ دئیے یار تسی کلمے والے مگر چڑھ جاندے جی نہیں واقعو بہی جمیعن سارے ٹوٹ پے کوئی ادھر بولے کوئی ہاں تری رہا ہاں تیرا تو کھاؤ سارے صحابی تھے کوئی سکولی نہیں تھا سامان اٹھایا کر پھینک دیا پرا کرو لانتی سامان سامان سامان ہمارے کے ساتھ ملنا روایت سناتا ہوں روایت سناتا ہوں وَقَالُوا وَاللَّهِ لَا يَكُونَ مِنْكَ سَبِيلٌ عَبَدًا تیرا راستہ بدل گیا ہم نہیں بیٹھیں گے ہماری اور تیرا مکان اور ہمارا اور جس درخت کے نیچے بیٹھے گا ہم اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ تو گستاخ رسول ہے ہم مستفا کے ادب والے غلام ہیں لانتی جڑے لانتی سور اتحاد کر کے کٹھے بیٹھے ہوں آدھے ہم ایک ہیں متحدہ مجلس سے ہم اللہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے حد جال لیا پترا کتیا سورا اتحاد چشتی نال نہیں کرنا ہے کیونکہ تیرا گستاخ ہے اور اتحاد وابیوں سارے لانتیوں سے کر لیتا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں ابر الرا کتیا دیا ساڈے ساڈے اگے بولنا پتہ نہیں نہیں اتھی جتھے رکھ دئی اوتھے کڈن دیندے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہزور جو What? تیری سنگت نہ اختیار کرتے ایویں دا غیرت والا بن بم سارے جو ٹوٹ سارے اس پر ٹوٹ پڑے تو بھاگ گیا اب سنوئے ورنہ بدو متا سامان اٹھا کر پھینک دیا اب جن کا گستاخ تھا انہی کی پناہ جا کر لیتا ہے سیدھا سرکار کی بارگاہ میں بھاگ کر جا بیٹھا متعوذم بہی متعوذم بہی متعوذم بہی حضور کی پناہ لیتے ہوئے کیا اب بچانا ہے نہیں ہے کیوں ایک کریم نے گستاخی نہ کیتی ہے وہ عاشق نے ایک کریم نے انہاں چھڈنا کوئی نہیں انہاں آکھنا چل معافی کیوں کہ میں گستاخ تو ان کا ہوا ہوں اور یہ ذات کی گستاخی معاف کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آئی توجہ ذرا کیا کرتا ہے ادھر دیکھ فاہم آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجالا سماعہو فرارم من اصحابہ متحبدن بہی حضور دے سنگیاں تو نس کے حضور دی پناہ جا کے لئی وقد جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما قال من السماء جو اس نے بک ماری تھی سید عالم صلی اللہ جو تھے بیٹھ کے اطراح کیتا سی سرکار کو خبر سرکار کے پاس وہ خبر پہلے اس کے جانے سے پہنچ چکی تھی وہ پہنکیا جے گا کے آجے توجہ رکھ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے اور منافق سن رہا ہے سرکار فرماتے ان رجل من المنافقین ایک منافق نے ایک منافق نے خوشی کا اظہار کیا کہ رسول اللہ کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور کیوں اللہ اس کو نہیں بتاتا اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ محمد ہاں جی مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ محمد اس سے بھی بڑی خبریں ہمیں بتاتا ہے ول اپ فرماتے ہیں ولا يعلم الغیب الا اللہ تعالی اللہ کو اللہ غیب کو اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا غیب کو اللہ کے سوا میرے آقا نامدار نے یہاں پر ذاتی غیب کی جو نفی کرنا تھی وہ کر دی اور تواز اور حقیقت حق والے کا حق دے دیا اس کو بیان کر دیا لیکن وہی دینے والا تھا جو کچھ دیتا ہے دیا ہے ہمارا ایمان رسول کا یہی تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے آپ فرماتے ہیں وَإِلَّا اللَّهَ تَعَلَىٰ قَدْ اَخْبَرَنِي بے اللہ نے مجھے اونٹنی کی جگہ بتا دی ہے وَإِنَّهَا فِي هَذَا الشِّعْبِ مُقَابِلَ كُمْ اے سامنے والی وادی اس کے اندر اٹھنی ہے قَدْ تَعَلَّقَ زِمَامُهَا بِشَجَرَةٍ درخت کے ساتھ اس کی مہار اڑی ہوئی ہے فامدو نحوا فذہبو جاؤ فذہبو چلے گئے فاتحو بے ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نے جب جب جو کچھ اس کے مطابق منافق دیکھا کہ اونٹنی آ گئی کافی زیادہ ہی بڑا بڑا شرمندہ ہوا یہ یہ کی کی بن بن گیا گیا گیا میں تے تے تے تے آندا سا پتہ پتہ اینو اینو نہیں لگدا لگ ہے سمجھ نہیں آ رہی توجہ ہے فقام سریعا الى رفقائه الذين كانوا معه فورا بھاگا انہی ساتھیوں کے پاس جن کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سچی سچی بتانا تم میں سے کس نے محمد کو جا کر بتایا ہے میری بات جو میں نے تمہارے اندر بیٹھ کر کی تھی وہ محمد کو کس نے جا کر بتائی انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی نے بھی نہیں بتائی بندے بیٹھے نے کوئی بندہ نہیں اٹھیا جا کے اچھا جدو گیا ناڑے نہ پکا میں کہنے لگا میں یار کو بات کرنے فدنا قال انشدکم اللہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اللہ کی قسم دے کر یہ جی بتاؤ حل اتا احد منکم محمدن کوئی تم میں سے محمد کے پاس آیا فاخبرہ بالذی قلت وہ بات تو اس نے بتائی ہو جو میں نے کہی ہو کہی تھی قالوا لا والله اللہ کی قسم نہیں ولا قمنا بمجلسنا ہم تو اپنی مجلس سے اٹھے ہی نہیں ہیں قال فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به جو بات میں نے یہاں کی تھی وہ قوم کے پاس یعنی رسول اللہ اور وہاں کے آپ کے جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بہین ہی وہی بات جا کر سنی جو ادھر میرے لفظ تھے وہی لفظ وہاں پر سنے فاخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور جو حضور نے فرمایا تھا سب بتایا وان قد اوتيا بنا قد يوتني आज हुई है وقال اب وہ کہنے لگا انی قد كنت في شك من شان محمد فأشهد أن محمد رسول الله فقال لي لم أسلم إلا اليوم كان لقى دوستو میں ہمیشہ محمد کی نبوت کے بارے شک میں مبتلا رہتا تھا لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے اس نبی پاک کا علم دیکھ کر نبی پاک کا علم دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا ہوں شہاد اللہ محمد الرسول اللہ نبی پاک کے کے علم کمال علمی کمال کو دیکھ کر منافق مخلص ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی نبی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایسی خبریں ہیں لاکھ لانت ہے وہابی اسی کو شرک سمجھتا ہے یہ کمال جس کو دیکھ کر کافر مشرق منافق مومن ہوتے یہ اسی کمال کو کیا سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے شرک کو دیکھ کر مومن ہوتے تھے اور سن لے محدث لکھ رہے ہیں اسی طرح کا واقعہ جنگ تبوک میں بھی پیش آیا تھا دو واقع اب اس حدیث اور اس روایت مبارک سے جو ثابت کرنا تھا ثابت کر دیا علم پر اعتراض کون کرتے تھے کسی ایک جزوی واقعہ کو دیکھ کر جو کسی حکمت کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چھپا دیا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم توجہ سے اس جو ہے نا نہیں بتاتے تھے تو اس اس جزوی کو دیکھ کر آپ کے علم شریف کی نفی یہ کن کا کام تھا اور آج کن کا ہے بلکہ سن لو وہابیوں کا پیشوا شرف خان اس خبیص کا مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امداد المشتاق میں یہ لکھ رہا ہے ان کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بات مخفی ہوتی تھی تو علم کو توجہ چاہیے آپ آدم توجہ کی وجہ سے یعنی آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کسی اور طرف کر لیتا تھا تو اس بات کا علم مخفی ہو جائے ہوتے ہوئے پھر وہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی مثلا میں میرے دل میں علم رکا ہوا علم پتہ نہیں کتنی چیزوں کا ہے اس وقت توجہ جس مسئلے کی طرف کر کے بیٹھا ہوا اس مسئلے کے متعلق بتا رہا ہوں جن کی طرف نہیں ان کی طرف نہیں بتایا نہیں بتاؤں گا توجہ رکھنا یہ اس کو کہتے ہیں آدم توجہ حاجی ہاں امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ کسی جزوی واقعے کو مخفی رکھنا چاہتا تو توجہ ہٹا لیتا تھا یعنی آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ اس جزوی واقعہ سے ہٹا کر اپنی طرف لگا رہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں اور اس کی شانوں کے اندر آپ جو ہے وہ غرق ہو جاتے آپ ادھر متوجہ ہو جاتے ادھر سے توجہ اور وہ واقعہ جزوی پیش آ جاتا جس سے پھر ایسی حکمتیں سامنے آ جاتی کوئی منافق ظاہر ہو جاتا کوئی مومن ظاہر ہو جاتا دکھاتے ہی رہتے تو یہ منافقوں کا پتہ کیسے کیسے بولو سمجھانا بولیا تو کھ نہیں سنیا سمجھ نہیں لگی باہر سورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کے معجزے اور علم شریف کے کمالات کمال جو ان پر اعتراض تنقید چھ میں گوئیاں وہ سمجھ لگی ایویں جبڑیاں مار کے انہوں نے اعتراض کرنے کسی جزوی واقعہ کو دیکھ کر آپ کے کلی علم شریف کی نفی کرنا یہ کام کر کا تھا منافقین کا بول ہوں کہ مناسبت ثابت ہو گئی ایک مناسبت ثابت ہو گئی دوسری پھر ساڈا روزہ کھل گیا